کہ حضور آفدہ صداف نے فرمایا مم لقام اللہ عصف کا ماں بین اللہ یہ سب کا ماں بہن دخل الجنہ اور ایک حدیث نار صحبت نے آخر کاری میں جو روایت کرتے ہیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میں اگمن لی ماں بہن اللہ و ماں بین اریج لئی اگمن الجنہ تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں حضور سر فرما رہے ہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کس کو جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیتا کیا فرمائے ایک اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی ٹانگوں کے درمیان سے سب شرمگاہ کہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے اور جبروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی اور اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا ریوت نہیں نکلے گی دلاداری کسی کی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ جو اس بات کی ضمانت دے دے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت اللہ طرف اتنی گوا تاخیر کروانی اور حضرت اخبار میں عامر روایت فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من نجا حضرت اخبار میں عامر صحابیاں وہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نجات کیا چیز ہے یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کس طرح ہو سکتی ہے مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے نجات ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا فرما دیں اور جنت میں داخلہ ہو جائے یہ کیا طریقہ ہے اس کا تو آپ نے تین جملے فرمایا فرمایا ام سکھ علیہ کا لسان ہے اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو زبان بے قابو نہ ہونے کا یسا کا بھائی تم اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے یعنی فضول بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں جب ضرورت ہو ضرورت کے تحت جاؤ ضرورت کے بغیر نہ جاؤ تاکہ فضول فتنے میں مبتلا نہ ہو جو باہر فتنے ہوں وب کی اعلیٰ فتح اور اپنے سطح پر یا کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر دو تین نتیجے فرمائیں فرمائر نجات کے یہ راستے یہ تین ہیں زبان قابو میں رکھو گھر میں زیادہ تر گھر میں اپنا وقت گزارو اور تیسرا تھتا کر اپنے رو رو سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرو ندامت کا اظہار کرو اگر کبھی غلطی ہو جائے فوراً نادم ہو کر استفار کرو اللہ تبارک بتا رہے تھے توبہ کرو رونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاہے اگر اختیار میں رونا نہیں جیسے ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے رہے تھے صاحب مجھے رونا آتا ہی نہیں میں پریشان ہوتا ہوں تو جو خود سے اگر رونا نہ آئے غیر اختیاری طور پر تو اس میں کوئی عرض نہیں لیکن ندامت قلب سے ہو اور قلب سے ندامت ہو کر اللہ تباہ بتایا کہ حضور استغفار کرے توبہ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو ہو گئی اللہ معاف دی یہ تین باتیں فرمائی اتنا تاکید فرمائی آپ نے زبان سے استعمال کی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا گا ابن آدم فائنل ابا اب اللہ تو کب پھر السان تکور استف اللہ پینا پھر نمانا نو بر تکم تک تکم ان بجٹ کا وجہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکیلے نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان کے جتنے بھی آغا ہیں جسم کے اندر وہ سب سارے کے سارے وہ زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جس سے بھی آ ہے کیا کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اس واسطے کہ ہم تیرے تابے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیٹے رہیں گے اور اگر تو تیری ہو گئی تو ہم بھی ڈرے ہو جائیں گے کیا مانا کہ یہ سارا کا سارا انسان کا جسم جو ہے یہ زبان کے تابع ہوتا ہے کہ اگر زبان نے غلط کام کرنے شروع کر دیے تو اس کے نتیجے میں سارے کا سارا جسم جو ہے وہ گناہ مبتلا ہو اس واسطے سارے آگاہ اس سے کہتے ہیں زبان سے کہ تو سیدھی رہنا ورنہ ہم بھی کسی میں پھنسیں گے تو چڑھے ہوں گے اور کسی پھنسے سارے کے ساتھ آگاہ تو اس واسطے صبح کو یہ کہتے ہیں زبان زبان سے کہتے ہیں سارے آگاہ ابھی اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بعید ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کو تارا یہ قبر نہ فرما دے کہ زبان سے کتاب کرے ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہمارے آپ کو سنائی نہ دے تو اللہ ہی نے تو گویا کی قوت دی ہے زبان کو وہ اگر سارے آزاد بولے تھے قیامت پہ جا کر سارے آزاد بولیں گے دوائی دیں گے یہ ہاتھ بولے گا یا پاؤں بولیں گے یہ سب ان کے اندر گویا اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما تو بلکہ اس کو یاد آیا کہ ایک صاحب تھے جو پہلے زمانے میں انیسویں صدی میں نیچریت کا بڑا زور تھا اور جو نیچری لوگ ہوتے تھے وہ جزاک کا اور ان چیزوں کا انکار کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کیسے ہو سکتا ہے تو ایک صاحب نے اگر خان میں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ہاتھ اور پاؤں جو بولیں گے تو یہ کیسے بولیں گے انٹرنل زبان ہے زبان کے بغیر کیسے بولیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے یعنی زبان بھی تو آ کر بول رہی ہے اس کے لیے کوئی الگ سے زبان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی بوجھ کے لوٹنے کو گویا کہ قوت ادا فرما دی بولنے لگی اگر اللہ تعالیٰ سلم کر لیں رک جائے گی وہی گویا کہ قوت اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ کو عطا فرما دیں گے وہ بولنے لگے گا پاؤں کو عطا فرما دیں گے وہ بولنے لگے گا اس میں اس میں پریشانی کیا بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی گویا ہو سکتا ہے کہ یہ آتا سب واقعات بات کہتے ہوں زبان سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہو محض مثال ہو کہ بھائی یہ جتنے بھی آتا اور جوارے ہیں انسان کے یہ سب زبان کے تابع ہیں لہٰذا اس کو سیدھا رکھو اس میں اس کو صحیح رکھنے کی کوشش کرو تو اب بیان شروع ہوتا ہے ان گناہوں کا خاص طور پر جو زبان سے متعلق ہیں تو ان میں سب سے اہم گناہ جس جس سے شروع کیا ہے کر نے باب کو اور جس کا بہت ہی رواج ہو چکا ہے وہ ہے غیبت کا غیبت کا گنا یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ چھا گئی ہے معاشرے کے اوپر مجلسوں کا کوئی مجلس خالی نہیں کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں غیبت دوسرے کی تو حضور اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعیدہ بیان فرمائی قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ استعمال کیے ریبت کے لیے جو شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ نہیں آئے فرمایا لا سب باہ رکم باہ واہبو احد حکم اد اللہ میں آخری میسن پکری ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیوں اس واسطے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سب کری تم تم اس کو بہت برا اگر اس کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا یہ ایسا ہی مردہ ہوا ہے یعنی ذرا غور کیجیے کتنی شناخت بیان فرمائی کہ ایک تو انسان کا گوشت کھانا انسان کا گوشت کھانا آدم خوری یہی کتنی شنی بات ہے اور آدمی بھی کون بھائی اپنا بھائی کا گوشت کھانا اور بھائی بھی زندہ نہیں مردہ اس کا گوشت کھانا یہ جتنا سنگین اور خطرناک بات ہے اتنا ہی دوسرے کی ریبت کرنا ریبت کرنے کا معنی کیا ہے کہ دوسرے کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان اس کی برائی کرنا دوسرے کے جو اس وقت موجود نہیں اس وقت برائی کر رہا ہے چاہے وہ صحیح ہو برائی غلط نہ ہو اس کے اندر پائی جا رہی ہو باقی ہو برائی پھر بھی اگر تم بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی پوچھا گیا غیبت کیا ہوتی تو آپ نے فرمایا ذکر کا آقا کا بیما یکرا غیبت کی تعریف کیا کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا پیچھے اس کے ایسے انداز میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا کر دے تو یہ بات تو صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ انکار کی ماں آخوں کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعی موجود ہے جو میں اس کی بیان کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے تب یہ غیبت ہے اور اگر وہ خرابی موجود نہیں ہے اور جھوٹی رشوت تم کر رہے ہو تو یہ غیبت یہ بہتان ہے یہ اس وقت میں یہ بہتان بن جائے گا اور گنا ہو جائے گا ڈبل گنا ہو جائے گا لیکن اگر اس میں برائی موجود ہے اور پھر بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے اور یہ گناہ ہے اس کے لیے آیا اس کا زبردست بھائی کہ یہ مرغا بھائی کے دوست آنے کو مراد اب ذرا اندازہ کر کے دیکھیے ہماری مسجدوں کے اندر کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے جن رات مبتلا ہے اس میں اللہ بچائے اللہ بچائے ذرا کسی کا ذکر آیا اس کے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں بس نہیں کہہ رہا ہوں میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں یہ بات تو اگر وہ یہ دل میں یہ بات ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہو یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بات پیچھے کہہ دی تو ضرورت نہ ہوئی جائز ہوگی یاد رکھو پھر بھی ضرورت ہے منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو منہ پہ کہہ سکتے ہو تب بھی اور نہ کہہ سکتے ہو تب بھی اگر برائی سے ذکر کر رہا ہو کسی کا تو وہ غیبت کے اندر داخل ہے اور حرام اور یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ بچہ ایسا گناہ کبیرہ ہے یعنی اتنا بڑا گناہ کبیرہ شراب پینا ڈاکہ ڈالنا بدکاری کرنا جتنے اس سے بڑے گناہ ہیں اتنا ہی یہ بھی ہے کوئی فرق نہیں دونوں میں وہ بھی ہرانا کافی یہ بھی ہرانا کافی بلکہ اس لحاظ سے اس کا درجہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق و نواز سے ہے بندے کا حق پامال کیا گیا تو اگر یہ جب تک معاف نہ کرتے وہ اس تک معافی کا راستہ ہے اور سے توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں یہ طرح توبہ سے معاف ہو اللہ اس لیے اس کی سنگینی کا اندازہ کیا تو بھائی خدا کے لیے اس کا اہتمام دل میں پیدا کریں وقت نہ کریں ریوقت نہ سنیں جس مسجد کے اندر ہو رہی ہو مسجد کے اندر گفتگو کا رخ بدلنے کو اور دوسرا کوئی موضوع چھیڑ نہیں چھیڑ سکتے اٹھ کے چلے آئے تو غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام دیکھو ایک اصول یہ ہے اسلام کا جو حضور اختر کا سبیہ کریم اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرو یا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو اور دوسرے کے لیے بھی وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی ذکر کرے اس طرح پیچھے برائی سے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی اس کو اچھا سمجھو گے تو برا سمجھو کہ میرا ذکر ہو رہا ہے لوگ مسجد کے اندر میرے میرا ذکر کر کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا میرا ذکر کر کے ایسی طریقے سے ذکر کر رہے ہیں جو برائی سے ذکر ہو رہا ہے تو تمہارے اوپر کیا گزرے گا اگر تم اس کو برا سمجھتے ہو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے یہ دوہرے معیار وضع کرنا کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانا ہے دوسرے کے لیے کچھ اور پیمانا ہے یہی ہے منافع اللہ بتائے کہ اپنے لیے تو یہ معیار ہے دوسرے کے لیے یہ معیار ہے تو یہ سوچو کہ غیبت سے کتنی بری بات ہے کہ پیچھے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر میرا ذکر کرتا تو مجھے کتنا ناگوار ہوتا یہ باتیں سوچو گے تو انشاءاللہ کچھ اس غیبت کرنے کے جذبے میں اللہ چاہ کمی آئے گی اور اس کے عذاب کا استحصال کر کہ اس ایک جملے کے ذریعے کس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ تھوڑے سے میں سے انسان جہنم کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جیسے کہ مسجد کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ اس کا ریبت کے کا اقتدار ہے اور ہمارے حضرت حکیم علماء مولانا خان میں صلاح سدو تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ریبت سے بچنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا ذکر ہوا ہی نہ جس سے نہ اچھائی سے نہ برائی کیونکہ یہ شیطان بڑا قبیض ہے یہ جب تم نے کسی آدمی کا ذکر شروع کیا اچھائی سے بھائی بڑا اچھا آدمی ہے اس کے اندر فلاں فلاں یہ ہے یہ ہے وہ ہے تو دماغ میں آتا ہے کہ بھائی یہ میں ابھی تو نہیں کر رہا اس کی میں تو اچھا ہی بیان کر رہا ہوں زیادہ کوئی گنا کی بات نہیں اور ہے بھی نہیں لیکن اچھائی برا بیان کرتے کرتے کرتے کرتے کوئی جملہ شیطان بیچ میں ایسا ڈال دے گا جو وہ اچھائی جو ہے وہ برائی کی طرف سدھی ہو جائے گی ہے تو بڑا اچھا بھی مگر اس میں اس میں فلاں بات ہے تو مگر آ کے وہ اس کو سارا کام خراب کر دے تو اس کا کہ وہ گفتگو کا رخ ذکر کی طرف پڑ جائے سر زمانے میں دوسرے کے بس ذکر کرو ہی تم کرنے کی ضرورت ہی کیا اچھائی سے بھی نہ کرو برائی سے بھی نہ کرو اور اگر چلو اچھائی کے ساتھ کر رہے ہو تو ذرا سب کس کے بیٹھو کہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے غلط جملہ نہ کہلوائے ارے میاں دوسرے کی برائی کیا کرتے ہو اپنی طرف نگاہ کرو اپنے عیوب کا استعمال کرو اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا اس برائی کا عذاب سواب جو کچھ ہے وہی جانے تمہیں تو تمہارے امال کا سیرا ملنا ہے اس کی فکر کرو تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ اپنی طرف دھیان کرو اپنے کو دیکھو یہ سارے قیمتوں کا خیال اور دوسرے کا ذکر یہ جو کچھ آتا ہے جو اس ہے جب آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہے اپنی برائی سے بے خبر ہے جب اپنے عیوب کا استعداد پیدا ہو جائے تو اس کے بعد سے کسی کی برائی کی طرف جان نہیں جاتا زبان نہیں اٹھتی جس آدمی کو اپنے عیوب کا احساس ہو اطراف ہو تو اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی دوسرے کی برائی کے اوپر کہاں جب اپنے عیوب کو دیکھا ہے کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈ سے ایو ہونا پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اپنے عجوب کا اقتدار ہمارے دل میں پیدا کرتا تو پھر یہ بس یہ سارا فساد پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ اپنی طرف تو دھیان ہے نہیں یہ نہیں خیال کہ مجھے قبر میں جا کے سونا ہے اس کا خیال نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے اور کس کی برائی اور اس کی برائی اس اندر فلاں آئے اس میں فلاں آئے گا یہ زندہ اس میں پھنسے ہوئے تو اس سے خدا کے لیے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں ہے مشکل اس میں کوئی شک نہیں جس طرح کا حالات میں ہم لوگ گزر رہے ہیں لیکن اگر یہ اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتے ہے اختیار میں انسان بس جب کبھی راستہ بدلنا شروع ہو گفتگو کا اس کو لیا ہوا کر اور اگر کبھی اس ہو جائے تو فوراً اسے پار کرو اور آئندہ کے لیے پھر دوبارہ عزم کو تازہ کرو یاد رکھیے یہ ریبت ایسی چیز ہے کہ جو فساد پیدا کرنے والی جھگڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں باہمی نا اتفاقیاں اس سے ہوتی ہیں نہ جانے کیا کیا فساد یہ پیدا کرتی ہے اور معاشرے کے اندر جو کچھ اس وقت آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑا سبب اس لیے بنتا ہے تو اس لیے اس کو اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو گئی خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو الحاظ بلّہ یہ کیا سمجھو گے جو بھی کو دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھے گا برا سمجھ رہا ہے نہیں تو بری غلط غلط میں ہوتا ہے جو آدمی ہے مبتلا وہ بھی سوچے گا کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے بڑا برا مبتلا لیکن ایک آدمی کر رہا ہے اس کے بارے میں اتنی برائی کا احساس دل میں نہیں پیدا ہوتا اور نہ خود کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے برا کر رہا ہوں اس کے معنی یہ کہ اس کی برائی دل میں نہیں بیٹھی ہو اور اس کا یہ جو حقیقت ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے اعتقاد نہیں ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا وہ اگر برا سمجھا ہے تو اس کو برا خرچ تو اس کی پہلے برائی دل میں پیدا ہوتا کہ یہ خطرناک اللہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور افضل تو میں دون کے سامنے تھی تو حضرت ام المین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حضرت اللہ علیہ وسلم کی زدہ مظاہرہ تھی اب ظاہر ہے صاحب بچری بچہ باروقات شوقنوں میں کچھ تھوڑا سا آپس میں ذرا تھی چشمہ ہوا کرتی ہے تو اور کہا تھا سب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے نام ان کا لیا اور اشارہ کر دیا ان کا چھوٹا تھا کا ذرا تھا تو اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا جو کہہ رہا مقصد تھا کہ وہ ٹھیک نہیں یعنی کم کم چھوٹے قد والی زبان سے نہیں کہا ٹھیک نہیں کر لیکن اشارہ کیا اس طرح جو ایسے ٹھیک نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں تو نبی کریم وسلم نے فرمایا ایسا کہ تم نے آج ایسا کلمہ کہا ایسا کام کیا کہ اگر اس کلمے کی کا زر اور اس کی بو سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو زہریلا اور بدبودار بنا دے ایسا کلمہ ہے بتائیے آپ جیسے پورے سمندر کو یہ کلمہ یعنی کلمہ میں اس میں حدیث میں کلمہ بھی نہیں کہا تھا میں نے اشارہ کیا تو اشارہ کرنے پر یہ فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ پورے سمندر کو بدبو اس کر آپ نے بیان فرمائی نبی اور فرمایا کہ تم یہ اس طرح کر رہی ہو کوئی مجھے ساری دنیا کی دولت لا کے دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کی کو تیار ہوں نقل اتارنے ایسی طرح نقل اتارنے کو جس میں اس کا استحزا شامل ہو جس میں اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو ایسا نقل اتارنے کا اب تو یہ ایک فن بن گیا یہ فن ہے فنون لطیفہ میں داخل ہے اور یہ باقاعدہ وہ سب بڑے تاریخ و توقیف کے کلمات کا مستحق ہوتا ہے جس کو یہ فن آتا ہے دوسرے کی نقل اتارنے تو حضور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کی دولت کو علاج مجھے دے دے تو میں نقل اتارنے کو تیار نہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کتنا اہتمام کے ساتھ روکا ہے مگر پتا نہیں کیا ہو گیا کہ شراب کو برا سمجھیں گے جنا کو برا سمجھیں گے لیکن غیبت برا سمجھیں گے اور اس کو پھر مادہ سمجھاؤں گا کوئی مسجد اس سے خالی تو بھائی خدا کے لیے اس کا اہتمام شروع کریں اس کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی برائے جان نشین کر کے سب سے پہلے اللہ تبارک عزم کریں اللہ تبارک و سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ بڑا سنگین خراب گنا ہے اور میں اس سے بچنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں مبتلا ہو جاتا ہوں مزیدوں میں دوست عزیز و قارب میں بیٹھتے اٹھتے یہ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں اللہ میں آج عزم کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ آئندہ نہیں کروں گا لیکن اس عزم پر قائم رہنا ثابت رہنا یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ادا کرنا اے اللہ مجھے ہمت ادا کرنا دیجیے اللہ مجھے حوصلہ ادا کرنا دیجیے کہ میں اس کو نہ قائم یہ عزم آج ہی سے جب اٹھ کے جائیں تو یہاں سے بلکہ میں خاص کرتا ہوں کہ دیکھو ہر کام کا جب تک آدمی ارادہ نہیں کر لیتا عزم نہیں کر لیتا کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ شیطان ایسی چیز ہے جو ہر اچھے کام کو تلاتا رہتا ہے اچھا بھائی کل سے کریں اب وہ کل جب آئی تو کوئی آ گیا اچھا کل سے کریں وہ کل آتی نہیں جو کام کرنا ہو ابھی کرو جس کو ٹلا دیا وہ ٹل گیا تو میں تو احتساب کروں گا کہ دو رکعت نماز کی نقل راہل الحاجہ پڑھ کر ارے بھائی اگر کسی کو روزگار نہ ملتا ہو بے چین ہوتا کہ نہیں ہوتا کسی کو کیا قرضہ ادا کرنا ہو بے چین ہے کہ نہیں ہے کوئی بیمار ہے بے چین ہے کہ نہیں ہے جب تک کہ شفا نہ ہو جائے تو کیا وجہ ہے کہ اس بات کی بے چینی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ بری عادت نہیں چھوٹ رہی وہی بے چینی پیدا کر کے دو رکھاغ جا پڑھ کر اللہ دوبارہ اتارے تو یا اللہ اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس مصیبت اور اس کا کہ قباد شراب اب ہماری ذہن نشین ہوئی ہے اللہ کے رحمت سے اس سے ہم اس کو بچا لیجیے ہم عزم کر رہے ہیں اس عرب پر ہمیں استقامت رہا فرمائے دو رکھا شراک راجا پڑھ کر ابھی کر اور دعا کر اللہ تبارک کو اور اس کے بعد عزم کر عزم کر کے اپنے اوپر اس کی پابندی آئے کر اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت کی میرے خان میں کرس اللہ سے کہ اور تھوڑا سا اگر اس سے کام نہ چلتا ہو تو ایک اپنے اوپر جرمانہ مقرر کر کہ جب کبھی غیبت ہوگی تو یہ جرمانہ ادا کروں گا کیا جرمانہ مثلا دو رقم کبھی پڑوں گا ہر جب کبھی ہوگی یہ پڑوں گا یا اتنا اتنی رقم سے رکھا کروں گا جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے گی تو جرمانہ مقرر کر تو اس طریقے سے چل چل اس طریقے سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات ادا فرما دیں اور بھائی نجات حاصل کرنا ہے ضروری اور اس کی بے چینی ایسی ہی پیدا کرنی ضروری ہے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار علاج کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے دوا مل جائے یہ بیماری ہے اور خطرناک ترین بیماری ہے جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک کیونکہ جاننا بھی ضروری جا رہی ہے اس واسطے یہ عزم کر کے اعتماد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے عزم کریں جب کبھی غلطی اگر فرق ہو تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کریں استفار کریں خود بھی اور اپنے گھر کے اندر گھر کے اندر خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہاں یہ بہت زیادہ ہے بس جہاں بیٹھی چار عورتیں اور کسی نہ کسی کا ذکر شروع ہو گیا اور اس میں بھی وطن شروع ہو گئی اگر خواتین اس کے اوپر پابندی کر لیں تو انشاءاللہ شاء گھرانے درست ہو جائیں گھرانوں کی اصلاح ہو جائے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مجھے بھی عمل کے طور پہ پتا فرمایا آپ کو بھی طور پہ پتا فرمایا اللہ مدار محمد صلی اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے و اخلاق کی اصلاح فرما یا ہمیں نصیب راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ ہمارے تمام آزاد جوار ہیں آپ کی مخلوق ہیں اپنے احمد سے ان کو اپنی رضا کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کے گناہوں سے ان کو بچا گناہوں سے ان کی حفاظت فرما یا مظاہرین اپنے فضل و کرم اپنے احمد سے ہم کو توفیق عطا فرما نیک توفیق عطا فرما برائیوں سے منکرات سے معافیتوں سے ہماری ہمارے گھر والے متعلق احباب سب کی حفاظت فرما یا احمد ہر طرح کی ریبت سے جھوٹ سے زبان کے گناہوں سے آنکھوں کے گناہوں سے کان کے گناہوں سے یا اللہ اپنے احمد سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین و حضرات کو ان تمام جائز مقاصد میں کامیابی ادا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا احمد راہمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے احمد سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم